عبداللہ بن نمیر وکیے اور شعبہ سب نے ہشام بن اروا سے اسی صنعت کے ساتھ ابو معاویہ کی حدیث کی طرح روایت بیان کی مگر وکیے اور شعبہ نے اپنی روایت میں فتح مر روقہ شروح یعنی اس کے بال چدرے ہو گئے ہیں کہ الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھیاسٹھ